حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی نے رکھی ہوں سرخ جوڑا پہنا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم سے بڑھ کر خوبصورت ہو محمد بن سلیمان نے مزید کہا آپ صلی اللہ علیہ کی زلفے کندھوں تک آتی تھیں امام ابو دبود رحمہ اللہ نے کہا اسرائیل نے ابو اسحاق سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال آپ کے کندھوں کو چھوٹتے تھے اور شعبہ نے کہا کہ کانوں کی لوہوں تک آتے تھے سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار ایک سو تراسی